عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس کہتے ہیں میں اور کچھ قریشی نوجوان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہ سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر و اثر میں قرق کرتے تھے انہوں نے کہا نہیں وہ کہنے لگے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں پڑھتے ہوں انہوں نے کہا تمہارا چہرہ چھل جائے یہ تو اس سے بھی بری بات ہے کیونکہ رسول اللہ معمور بندے تھے جو چیز دے کر بھیجے گئے وہ آپ نے پہنچا دی ہے اور آپ نے ہمیں لوگوں میں کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا سوائے ان تین چیزوں کے آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اچھی طرح وضو کریں سکا نہ کھائیں اور خچر پیدا کرنے کے لیے گدھے کو گھوڑی پر نہ چڑھائیں حدیث نمبر سولہ سو سولہ مسند احمد